سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے جماعت کے ایک صاحب نے کہا عامر ہمیں اپنی حدیث سنائیے انہوں نے حدی خوانی شروع کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون صاحب گا گا کر اونٹوں کو ہانک رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ عامر رضی اللہ عنہ ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان پر رحم کرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں عامر رضی اللہ عنہ سے فائدہ کیوں نہیں اٹھانے دیا چنانچہ عامر رضی اللہ اسی رات کو اپنی ہی تلوار سے شہید ہو گئے لوگوں نے کہا کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے انہوں نے خودکشی کر لی کیونکہ ایک یہودی پر حملہ کرتے وقت خود اپنی تلوار سے زخمی ہو گئے تھے جب میں واپس آیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ عامر رضی اللہ عنہ کے اعمال برباد ہو گئے تو میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں کہ عامر رضی اللہ عنہ کے سارے عمل برباد ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے غلط کہتا ہے عامر کو دوہرا اجر ملے گا وہ اللہ کے راستے میں مشقت اٹھانے والے اور جہاد کرنے والے تھے اور کس قتل کا اجر اس سے بڑھ کر ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 6891